تشریف لاتے ہیں جامعہ قاسمیہ گجا والا کے طلبہ جو آپ کے سامنے تحفظ ختم نبوت اور تردید قادیانیت پر مقالہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام اللہ بھائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد فرحان قاسمی بن محمد لیاقت صاحب ہے آپ قاسمی کیوں کہلواتے ہیں جامعہ کا نام جامعہ قاسمیہ قاسم دونوں الحمدللہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے کیا آپ ختم نبوت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جی ہاں ختم نبوت کے بارے میں میں کچھ بتا سکتا ہوں صاحب عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم صاحب عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے قرآن مجید سے کوئی دلیل دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں باسمی صاحب عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل دیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی قاسمی صاحب جوٹھی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پشین گوئی فرمائی تھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیکون فی امتی سلاسون کذبون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے جس میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں آخری نبی ہوں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قاسمی صاحب امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع کس مسئلے پر ہوا تھا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہوا تھا قاسمی صاحب سب سے پہلے ختم نبوت پر جان کرنے والے کون تھے سب سے پہلے ختم کرنے والے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے قاسمی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے بارہ سو صحابہ کرام شہید ہوئے جس میں سات سو صحابہ اکرام حافظ قرآن اور ستر بدری صحابہ تھے قاسمی صاحب سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون تھا سب قاسمی صاحب جھوٹھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرنا کیسا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے جو دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے موجودہ دور کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون ہے موجودہ دور کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے مل ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کیسے اور کہاں واقعہ ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی کی موت ہے کی بیماری سے اور لیٹرین میں واقع ہوئی قاسمی صاحب فاتح جناب نگر کون ہے فاتح جناب نگر حضرت مولانا اللہ دامت برکاتہم العالیہ ہیں قاسمی صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے موجودہ امیر کون ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے موجودہ امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں قاسمی صاحب جھوٹی نبوت کا سلسلہ کب اور کیوں شروع ہوا جھوٹی نبوت کا سلسلہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی قوت کو منتشر کرنے کے لیے اور وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے اسود عرضی اور مسلمہ قذاب کو تیار کیا ان کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو جہنم رسید کیا اسی طرح پچھلی صدی میں ایک شخص آیا اس شخص کو دنیا کے غلیظ ترین بدترین نپاک بدوبادار متعفن انگریزوں نے کھڑا کیا انگریز نے جتنا ظلم اسلام پر ڈھایا ہے جتنا ظلم مسلمانوں پر ڈھایا ہے کسی قوم نے نہیں ڈھایا اس نے ایک مردود کو کھڑا کیا اس نے ایک ملعون کو کھڑا کیا اس نے ایک خبیص کو کھڑا کیا اس نے ایک دجال کو کھڑا کیا اس نے ایک بدماش کو کھڑا کیا اسے کہا تو مجدد ہونے کا دعویٰ کر اسے کہا تو محدث ہونے کا دعویٰ کر اسے کہا تو مسیح ہونے کا دعویٰ کر اسے کہا تو نبی ہونے کا دعویٰ کر تو اس نے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں نبی ہوں ذلی نبی ہوں بروزی نبی ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ تم جہاد کو چھوڑ دو اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے علماء حق میدان میں آئے علماء دیوبند میدان میں آئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مولانا محمد یوسف بنوری مولانا لال حسین اختر مولانا مفتی محمود رحمت اللہ ان کی کوششوں سے انیس سو چوہتر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو نے آئینی طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا آج ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے قید اور بانی کے کے انیس سو فیصلے کا پاس کرتے ہوئے قلیدی پوسٹوں پر جو جو قادیانی قادیانی تعینات ہیں ان کو ہٹا کر دیندار لوگوں کا لگایا جائے اور ان کے ساتھ سیاسی اقتصادی طور پر بائی کاٹ کیا جائے اور ان کی تبلیغ پر مکمل پابندی لگائی جائے کیونکہ یہی وقت کی آواز اسلام کی صدا ہے یہی عشق رسول کی دلیل ہے تو آئیے اسلام کی اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر اور ملک ملک میں تحفظ ختم نبوت کی روشنی بکیر دے صدائے حق کی جرت سے تو زندہ کر زمانے کو صدائے حق کی جرت سے تو زندہ کر زمانے کو کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ